بعد باتو باللہ من الشیطان الرجیم ربش رحلی صدری و لی امری وحل من لسانی یفقہ قولی سبق نمبر تینتیس آیت نمبر دو سو ترتالیس سے دو سو باون صورت البقرہ لیسن نمبر تھرٹی تھری آیت number two forty three to two fifty two اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ آج ہم دوسرے پارے کا آخری لیسن کریں گے دیکھیے چلتے جاتے ہیں تو سفر طے ہو ہی جاتا ہے نا آپ میں سے جو اسٹوڈنٹس شروع سے آ رہے ہیں ان کو یقین آتا ہے کہ وہ دو پورے جز پڑھ چکے ہیں پیچھے صرف اٹھائیس رہ گئے جب بھی میں دوسرے پارے کے اینڈ والے لیسن پڑھاتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اور دعا بھی کرتی ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ ٹوئنٹی ایٹ پارہ کر رہے ہوں گے اینڈ پھر آپ تھرڈ پڑھیں گے تو اس طرح پیچھے چلتا ہے اور جس دن پہلا شروع کرتے ہیں پارا اس دن دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تیسویں پارے تک لے جا تو سب اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے اس پیغام کو لینے والا بنائے جو اللہ کے نبی نے اتنی محبت سے ہمیں دیا کہ ہم اس میں سے ایک سبق بھی مس نہ کریں اور آپ دیکھیے کہ قرآن کا معاملہ جو ہے نا وہ دوسری چیزوں سے بالکل فرق ہے آپ اسکول میں نہ جائیں کالج میں نہ جائیں بعد میں نوٹس لے لیں میک اپ کر لیں گزارا ہو سکتا ہے لیکن قرآن کی کلاس کو آپ بالکل آپ کی جان پہ بنی ہو اس کے علاوہ آپ چھٹی نہ کیا کریں ورنہ یہ خیانت ہوگی اور کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش ہو سکتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ اللہ میری یہ قوم تھی جس نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا صرف فرقان میں ہم پڑھیں گے اس سے ملتی بھی آیتیں تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے ترجمہ دیکھیں گے لفظی ترجمہ ہم دیکھیں گے آیت نمبر ٹو ففٹی تھری سے ٹو فورٹی تھری سے علم تارا کیا نہیں تم نے دیکھا ابھی آواز کم نکلی آپ لوگوں کی ہوں طرف ان لوگوں کے جو خرجو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے وہم الوف اور وہ ہزاروں تھے حضر الموت موت کے ڈر سے فقال الحم اللہ کہا ان سے اللہ نے یا کہا ان کے لیے اللہ نے یہ زیادہ بہتر ہے کہا ان کے لیے اللہ نے منہ تو مر جاؤ ثم پھر اکثر الناسی اکثر لوگ لا یشکرون شکر نہیں کرتے وقاتلو اور لڑو فی سبیل اللہ اللہ کی رحم والموں اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع العلیم سننے والا جاننے والا ہے من ذلذی کون ہے جو یقرید اللہ قرض دے اللہ کو قردن حسنہ اچھا قرض فیدائفہ فیدائفہ پس وہ بڑھائے گا اس کو لہو اس کے لیے اد آفن کثیرہ کئی گناہ واللہ واللہ اور اللہ تعالی یقبدو یقبدو تنگ دستی کرتا ہے و یب سو تو اور کشادگی دیتا ہے وہ الہ ہی اور اسی کی طرف تر جاؤن تم لوٹائے جاؤ گے الارا کیا نہیں دیکھا تم نے ال سرداروں کی طرف ممبنی اسرائیل بنی اسرائیل سے من بعد موسا موسا علیہ السلام کے بعد اس قالو جب انہوں نے کہا لنبی اللہ مبعث اپنے نبی کے لیے کہ مقرر کرو اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں توڑ کے اس قالو جب انہوں نے کہا لی نبی جن نبی سے لہم ان کے لیے اب مقرر کریے لنا ہمارے لیے ملکن ایک بادشاہ نقاتل ہم لڑیں فی سبیل اللہ کی اللہ کی راہ میں قالا اس نے کہا حل کیا اسی تم نہیں کہ تم ان کتبہ اگر فرض کر دیا جائے پر جہاد کرنا تم پر جہاد کرنا اللہ تو قاتلو کہ نہ تم لڑو قالو انہوں نے کہا قالو انہوں نے کہا وما لنا اور کیا ہے ہم کو اللہ کہنا نقاتلا ہم لڑیں فی سبیل اللہ کی اللہ کی راہ میں وقد اخرجنا اور تحقیق نکالا گیا ہمیں من دیا ہمارے گھروں میں سے و ابنہ اور بچوں سے اور ہمارے سوری اور بچوں کو ہمارے فلما بس جب خطبہ علیہم فرض کیا گیا ان پر القتال جہاد تولو پھر گئے اللہ قلیلم سوائے چند کے ان میں سے واللہ اور اللہ تعالی علیم جاننے والے ہیں بالظالمین ظالموں کو وقال اور کہا گیا ان سے سوری اور کہا ان سے نبی یوہم ان کے نبی نے ان اللہ بے شک اللہ تعالی بے شک اللہ تعالیٰ نے قد باسا بے شک مقرر کیا ہے لکم تمہارے لیے تالوتا تالوت کو ملکن بادشاہ قالو انہوں نے کہا انا کیسے یکونو ہو سکتی ہے لہو اس کو لہو اس کی الملکو بادشاہی علینا ہم پر ونہن اور ہم احق کو زیادہ مستحق ہیں بالملکی بادشاہت پر ہو اس سے ولم یوتا اور نہیں دی گئی سعتم اس کو وسط من المالی مال سے قالا اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اس کو علیکم تم پر وزادہ اور زیادہ دی اس کو بستن کشادگی فل علمی علم والجسمی اور جسم میں واللہ اور اللہ یو دیتا ہے ملک اپنی بادشاہی میں یشا جس کو وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ واسیون وسط والا علیم علم والا ہے وقال لہم اور کہا ان سے نبی یحم ان کے نبی نے ان آیت بے شک نشانی ملک ہی اس کی بادشاہت کی ان یہ کہ یا تم آئے گا تمہارے پاس اتابوتو تابوت فی ہی سکینتن اس میں سکون ہے مر ربکم تمہارے رب کی طرف سے و بقی یتم فصل تالوت روانہ ہوا تالوت بل جنودی لشکر کے ساتھ یا لشکروں کے ساتھ قالا اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالی مبتلیکم آزمائے گا تم کو بی نہرن دریا پر فمن پس جو کوئی شری بمن ہو پی لے اس سے فلئی سمنی پس نہیں ہے مجھ سے وملم اور جو نہ یت امہو پیے گا اس کو فعن نہ ہو پس بے شک وہ منی مجھ سے ہے اللہ مگر من اخترفا جو بھر لے غرفتم چلو بیدی یدی ہی اپنے ہاتھ سے فشریب بن ہو پس پی لیا انہوں نے اس سے اللہ قلیلاً سوائے چند کے منہم ان میں سے فلم ما پس جب جا وزہو پار کر لیا اس کو ہوا اس نے والذین اور جو ایمان لائے ماہو اس کے ساتھ قالو انہوں نے کہا لا طاقت نہیں طاقت یعنی مقابلے کی لنا ہمارے لیے الوما آج بھی جالوتا جالوت کے ساتھ و جنودی اور اس کے لشکروں کے ساتھ قال الذین کہا ان لوگوں نے جو یزنونا یقین رکھتے تھے انہم بے شک وہ ملاق اللہ ملنے والے ہیں اللہ سے کم کتنی بار من فیتن چھوٹی جماعت نے سوری من فیتن قلیلتن چھوٹی جماعت نے غلبت فتح حاصل کی فیتن کثیرتم بڑی جماعت پر بیسن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ واللہ اور اللہ صابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ولما اور جب برزو وہ مقابلے پر نکلے جالوتا لشکر سوری جالوت سے و جنود ہی اور اس کے لشکروں سے قالو انہوں نے دعا کی رب بنا اے رب ہمارے افرخ ڈال دے علینا ہم پر صبرن صبر وثبت اور ثابت رکھ اقدامنا ہمارے قدم ون سرنا اور فتح یاب کر ہم کو القومل کا فرین کافر قوم پر فحز بس شکست دی ان کو بزن اللہ اللہ کے حکم سے وقتل اور قتل کیا داودو داؤد نے جالوتا جالوت کو و آتا اللہ اور دی اس کو اللہ نے الملکہ بادشاہی والحکمت اور حکمت واللم اور سکھایا اس کو مما اس سے جو اس سے جو یشاؤ وہ چاہتا ہے ولولا اور اگر نہ دف اللہ ہٹاتا اللہ اناسا لوگوں کو بعض ان کے بیوادن ساتھ باز کے لف صدت العردو ضرور فساد سے بھر جاتی زمین ولاکن اللہ اور لیکن اللہ ذو فضل فصل والا ہے العالمین دنیا والوں پر دل کا یہ آیات اللہ آیات ہیں اللہ کی نت لوہا ہم پڑھ رہے ہیں ان کو علیکہ پر بالحق کی حق کے ساتھ و ان نقا اور بے شک آپ لمین المرسلین البتہ رسولوں میں سے ہیں بس چلیے تلاوت سنتے ہیں نہیں آیا کی